شریعت کی طرف سے مختلف جرائم کی جو سزائیں مقرر ہیں مثلا زانی کو سنسار کرنا یا کوڑے مارنا شراب پینے والے پر کوڑے لگانا کتنے کوڑے لگائے جائیں گے چور کا ہاتھ کاٹنا انہیں حدود کہتے ہیں اور وہ سزائیں جنہیں حاکم ثواب شوابدی پر مقرر کرتا ہے انہیں تعزیر کہتے ہیں مطلب آپ کے ملک کے اندر حکومت ہند کی طرف سے جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں نمبر وار تو وہ سارا کی طرف سے یا بندوں کی طرف سے بندوں کی طرف سے تو انہیں کیا کہتے ہیں تعزیرات ہند کیا کہتے ہیں تعزیرات ہند نمبر ایک اگر فلا جرم کوئی کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے نمبر دو فلا جرم کے ارتکاب کرنے والے کی سزا یہ ہے نمبر شمار جس کو کہتے ہیں دفاع دفاع نمبر تین سو دی تین سو دو دفعہ نمبر تین سو دو یہ قتل کی سزا اس میں بیان کی گئی ہے دفاع یعنی نمبر شمار چار سو بیس جیسے آپ کا فارم نمبر ہوتا ہے ہاں دیکھو فارم نمبر چار سو بیس کو ہی رہتا دان بھی الگ کر دیتا ہے چار سو انیس کے بعد چار سو اکیس آتا ہے کیونکہ چار سو بیس کو لیتا ہی نہیں دھوکھا گھڑی نہیں کی سزا جو ہے استاد لے آتے ہی کے اندر چار سو بیس نمبر پر بیان کی گئی اب کسی فریبی کو کہہ دیا کرتے ہیں بڑا چار سو بیس ہے بات آئی کروں گی تو تعزیت کسے کہتے ہیں وہ سزائیں جو حاکم اپنی سوادی پر متعین کرتا ہے اب یہ بات ہے کہ اگر کوئی مسلمان شخص مسلمانوں ہی کے خلاف جاسوسی کرے تو اس کا کیا حکم ہے یعنی اسے قتل کیا جا سکتا ہے یا نہیں جمہور علماء جس میں احناف اور شوافے دونوں داخل ہیں ان کے نزدیک قتل نہیں بلکہ بس تعزیر ہے پہلے حاکم اپنی سوادی پر سزا نہیں جبکہ امام مالک کے نزدیک امام کو اختیار ہے اس کا مطلب کیا ہو کہ قتل کی سزا بھی دے سکتا ہے سمجھے جمہور لڑنا کے نزدیک قتل کے علاوہ باقی جو بھی سزا مناسب سمجھے حاکم کو دے سکتا ہے جبکہ امام مالک کے نزدیک اختیار اور امام شافی علیہ سے ایک تفصیل بھی منقول ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ جاسوس مسلم صاحب حیثیت اور اثر رسوخ والا ہے تو اس سے درگزر کیا جائے اگر وہ جاسوس مسلم صاحب حیثیت اور ریت یعنی اثر رسوخ والا ہے اور نادانی میں اس سے یہ غلطی ہوئی ہے تو اس سے درگزر کیا جائے جیسے حافظ نے ابھی بدلاؤ سے آپ علیہ وسلم نے درگزر کیا اور اگر وہ صاحب حیثیت نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر یہ کہ کہ جو سزا مناسب سمجھے اس کو دے سکتا ہے لیکن قتل کے آلات واقعے کی تفصیل پر ہم نے گر کر دی تھی اس میں یہ اخبار جو ابھی واقعی وکالا کا عبید اللہ ابن ابو رافع جو حضرت علی ابن ابی طالب کے منشی تھے منفی ہاں منشی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول سے آپ امرت ملک کو اور دبئی ابن عوام اور مقداد ابن اثرت کو بھیجا فقال اور پڑھایا ان طریقے چلتے جاؤ یہاں تک کہ دئے ساپ پہنچ جاؤ یہ مدینہ چند منزل کے بعد مکہ کی طرف جاتے ہوئے ایک جگہ کا ہے چلتے رہو یہاں تک کہ روزے ساپ پہنچ جاؤ پن بہار کا کتاب تو وہاں تمہیں ایک اونٹنی سوار عورت ملے گی جس کے پاس ایک خط ہوگا فخر وہ خط اس سے لے لینا حضرت علی فرماتے ہیں پل تلکنا لوگ چل پڑے درا حال کی تقاضا بنا یاد ازون دوڑنا اسی سے بابے تفاو کا یا سفارا درا حال کی دوڑائے لے جا رہے تھے ہم کو ہمارے گھوڑے درا حال کی دوڑائے لے جا رہے تھے ہم کو ہمارے گھوڑے یہاں تک کہ ہم پہنچ گئے روزے خاص تو آسرا رکھ کے بکرانے کے مطابق واقعی ہم نے پایا اس اوٹنی سوار عورت رکھو پکلنا ہم نے کہا حلومی کتاب ختلا آج ماں انجینئر کتاب وہ بولی کہ میرے پاس تو کوئی خطرہ حضرت علی فرماتے فکول تو میں نے کہا لطف ریجنل کی تعبا اور للنک کی آبا تو خط نکال کر کے دے دے ورنہ ہم تیرے کپڑے اتاریں گے تلاشی کے لیے اور کچھ کرنے کے لیے تو ہاں تو خط نکال کر دے دے ورنہ ہم تیرے کپڑے اتاریں گے فاخرجته من اقاسیہ جانتے اس نے خط نکال کر دیا اپنے بال کے جملے میں سے چوٹی میں سے فعقی نبی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ خط لے کر آئے نبی علیہ السلام کے پاس تو دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا من حاطب نے ابھی بلتا الى ناصر من تو وہ خط حاطب نے ابھی بلتا کی طرف سے مشرقی نے مکہ کے کچھ لوگوں کے نام تھا یہ روم ری امر رسول اللہ صاحب جس میں وہ مشرقی نے مکہ کو بتا رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بات ہے پکا آپ نے پوچھا ماں ہاضا یا ہاتھ یہ کیا تم نے کیا پکا یا رسول اللہ انہوں کے کیا لا کا اگر کوئی فیصلہ میرے متعلق کوئی فیصلہ کرنے میں آپ جلدی نہ فرمائیں پہلے میری بات سن بہتر ہے کو عمران منتقل من کو ہے آپ جانتے ہیں کہ میں ایک ایسا شخص جو قریش کا حالی والا ان کو کیا اور میں قریش میں سے نہیں وائنا قریشن اور یہ قریش جو آپ کے صحابہ ہیں لہو لہا کراوات بات ان کی خاندان قریش میں رشتے داریاں یا مون لیا آجی ہوں گی جس کی وجہ سے وہ لوگ حفاظت کرتے ہیں ان کے گھر والوں کی مکہ میں تو میں تو وہاں کوئی میرا وہاں کوئی نصب نہیں پر میں ان کا خلیفہ ان کے درمیان رہتا تھا اور آپ کے صحابہ جو قریش ہیں مکہ میں ان کی رشتے داریاں ہیں ان کے جو اجزا کاری یا گھر کے لوگ وہاں مکہ میں رہ گئے ہیں اس کا لحاظ کرتے ہیں رشتے داری کا اور ان کی حفاظت کرتے ہیں وہ احبت کو اس پار کا نہیں تو جب یہ بات مجھے حاصل نہیں اس پاتری لال یہ بات یعنی مکہ والوں کے ساتھ نصب یا رشتہ مجھ سے فوت ہے احبت سیلین تو میں نے چاہا کہ ان پر کوئی احسان رکھوں یا کرامتی دیا جس کی وجہ سے وہ میرے رشتے داروں کا حفاظت کریں واللہ یا رسول بھی ماں والا خدا کے قسم اے اللہ کے رسول نہ میرے اندر کفر ہے اور نہ رات بس اسی مسئلہ سے میں نے یہ خط لکھا تھا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ کرتا تو اللہ کے رسول صاحب کر نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ حاطر نے تم سے سچی بات کہی ہے عمر عمر حضرت بولے اندر مجھے چھوڑیے کوئی آپ کو پکڑے ہوئے مطلب یہ کہ مجھے روکیے نہیں اجازت دیجیے دا مجھے چھوڑیے اب ان کا حالت منافق میں کی مار دوں اللہ کے رسول صاحب کو سمجھایا تب اس کا شہیدہ بدر یہ حاکم بدل میں شدید ہوئے ہیں وما اندری کا اور تمہیں کیا کہنا اللہ بدری اللہ تعالی شرکائے بدر پر اپنی رحمت اور عنایت کے ساتھ متوجہ ہوا ہے اور کہہ دیا اے ملوما سیکھوں تمہارا جو جی چاہے کرو فقط غفر کے رکھوں میں تم کو بخش چکا ہوں لا اللہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں لا اللہ ترجیح کے لیے نہیں ہوتا سمجھے بلکہ یقین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کی وجہ سے اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ چھوٹا بدل کو بخش چکے ہوں اب اس پر جو ہے ایک اسکال یہ وارد ہوتا ہے کہ ایک روپ تم فقط نفر اللہ تعالیٰ نے سڑکائے بدل کے متعلق کہہ دیا کہ میں بخش چکا ہوں تو یہ تو قصہ ہاتھی نے ابھی بل کہا تھا بدر کے چھ سال بعد فتح مکہ سے پہلے کا ہے یہ تھوڑے کہا کہ آئندہ میں بخشتا رہوں پر کما بھی کا کہہ ہے کہ میں بخش چکا ہوں لیکن آگے بھی چھ سال بعد بھی بخشتے رہیں گے تو اس میں نہیں ہاں۔ لیکن پھر بھی آپ نے سنایا کہ اللہ تعالی رحمت کے ساتھ اہل بدر پر متوجہ ہے جب اللہ تعالی رحمت کے ساتھ ایک بار متوجہ ہو چکا ہے تو یہی امید ہے کہ آئندہ بھی وہ رحمت کے ساتھ ان پر متوجہ رہے گا ہاں۔ اس لیے کہ وجاز کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کو اختیار مسلم شریف میں ایک روایت ہے من وعد اللہ اللہ عمل من وعد اللہ اللہ عمل صاحب من جزو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی عمل پر ثواب کا وعدہ کیا ہے تو وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا ومن او ادب آنے کا امن پلس اور اگر کسی کو کسی عمل پر کتاب اور سزا کی دھمکی دی ہے تو اس دھمکی کو نافذ کرنا ضروری نہیں بلخلا اسے اختیار ہے ان شاء الزب و ان شاء اگر عذاب دینا چاہے گا تو آزاد دے گا اور اگر مفرت کرنا چاہے گا تو مفرت فرما دے گا یہ مطلب نہیں ہے کہ اے منوا سی تم یہ عبادت ضرور کے لیے کہ چاہے جو گناہ کرو محض محسورکائے بدر کی تشریف اور تقریب مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بہت عنایت اور رحمت کے ساتھ متوجہ ہے دوسرے ابھی میں روایت کا اختلاف بیان کیا ہے اس میں ان کا کہا کیکت مہیلا عالم ان محمد کا سارا وکالت پی ما ماں مائی کتابی پارس نہ اوپر رات میں تھا اور اس میں کیا تھا ماں اندی ان کتاب پپلتو لطف نل کتاب او لطیاب اور یہاں اس روایت میں لفظ ہے کہ ماں مئیم ان کتاب پارخ نہ جب اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خطوط نہیں تو میں نے اس کی اونٹنی کو بٹھا دیا فما وجد نہ ماں کتاب فقال علی والذی یحلق من قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم کھائی جاتی ہے لا کی او الکتاب ہم تجھے قتل کر ڈالیں گے یا پھر کہ تو خط نکال کر کے دے پسا کل حدیث تو وہ کھائے کی ایک روایت کے اندر ان محمد السارا علیکم کے بجائے ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد توجہ علیکم بجئی سن کل و یسیر کسئی اور ایک اور روایت میں بخاری کی ایک اور روایت میں آگے یہ بھی ہے کہ پول جا اکم واد نسر اللہ علیہ لو جا اکم ہوگم ویسے تو بہت بڑا لشکر تیار کر رہے ہیں لیکن میرے یقین ہے اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر سلے تنہا بھی تم لوگوں پر چڑھائی کریں گے تو تمہارے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد فرمائے گا اور اپنے رسول کو تمہارے اوپر غالب کرے گا فن گرو ان جاگا تم اپنے بارے میں سوچ لو وسلام تو اس خط میں بھی اپنے ایمان کامل کا اظہار ہے کہ لشکر کیا تنہیں تنہا اگر وہ چڑھائی کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بے غالب فرمائے گا پڑھو موٹر سائیکل اسٹارٹ کیا تو سنبھال نہیں پایا گر گئی نالی میں پڑا ہوا تو کہتا یہ میں نے سرٹی والی ہاں، ہاں۔ دن میں سڑک بیچ میں کر دیتے ہیں رات کو نالی میں کر دیتے تو تم لوگ بھی کل گھر یہاں تھی آج وہاں کر دیے دار اسلام کافر باشندہ یعنی وہ کافر جس کو دار اسلام کی نیشنلٹی آتی ہے وہاں کا شہری اسے کیا کہتے ہیں زندگی اور دار دھرم کے کافر باشندہ کو بھی اور دالحرد کا وہ کافر باشندہ جو کچھ دن کے واسطے ویزا اور امان لے کر کے دال اسلام میں آیا ہوا ہے اسے کیا کہتے ہیں ہر یہ مستعم تو تین قسمیں ہو گئی شہریت کے اعتبار سے شہریت کے اعتبار سے کافر کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک جو دال اسلام ہی کا شہری ہے یہیں کا باشندہ ہے اس کا آدھار کارڈ نہیں بنا ہوا ہے سمجھ اس کا آدھار کارڈ نہیں بنا ہوا ہے اب تو بچوں کھلا جانے کے لیے بھی آدھار کارڈ اسے کہتے ہیں دن میں اور جو داد کا اصلی بات ہے اسے کہتے ہیں بھی اور اگر ہے تو وہ بھی لیکن کچھ دن کے واسطے آمان لے کر کے دال اسلام آیا ہوا ہے تجارت وغیرہ کی غرض سے یا مہمانی میں رشتے داری میں تو اسے کہتے ہیں ہر یہ مستان اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ذہنی جو دار اسلام کا کافی باشندہ ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کریں اور ان کی باتیں رات کی وہ اہل حق کو پہنچائیں تو کیا اس سے جو ہے انتقاض عہد ہو جاتا ہے عہد اور ذمہ ختم ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے اس کو قتل کرنا جائز ہے یا نہیں جمہور کے نزدیک انتقاض عہد نہیں ہوتا یعنی ذمہ ختم نہیں ہوتا وہ ذمہ ہی ہے اس کی جان مال سے تعضر کرنا درست نہیں ہاں حاکم تعزیت کرے گا جو سزا مناسب سمجھے گا جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کے عہد ہو جاتا ہے اب وہ ذمہ نہیں رہا اور ذمہ ہونے کی وجہ سے جان مال کی حفاظت کا جو جو حق حاصل تھا اب وہ حق اس کا ختم ہو گیا اس کو قتل کرنا جائے گا یہ حدیث ہے تو ابن حیان وہ خود روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم دے دیا وکال آئی ابھی سفیانہ کبارے مکہ کے سردار ابو سفیان کے جاسوس پکڑے گئے وکان حالی دے لگے اچھا ابو سفیان کبارے مکہ کے سردار وہ تو ہر بھی ہوئے تو ان کا جاسوس کیا ہو وہ بھی ہر بھی ہو اور جاسوس حربی کو بال اتفاق قتل کرنا چاہیے بات آ کروں بھائی مدینہ میں تو اسلامی حکومت قائم تھی اور اس زمانے کے اندر مکہ کیا مدینہ لال اسلام تھا تو مکہ کیا تھا وہ دالہ تھا جب تک کہ مکہ پتہ نہیں ہوا اس وقت تک وہ دالہ تھا تو ابو سفیان حربی تھے تو ان کا جاسوس کیا تھا وہ بھی حربی تھا اور جاسوس حربی کو قتل کرنا بھی اتفاق جائے گی تو اللہ کو تو ابن ان خود روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم دے دیا تھا ذرا وہ مسفیان کے جاسوس تھے وہ کانا حالی رجل منر انصار اور ایک انصاری شخص کے حلیف بھی تھے فمرہ بہار قتل منر انصار انصار کی ایک مجلس کے پاس سے گزرے فقال تو کہا انی مسلم میں مسلمان ہوں فکال رب من الانصار یا رسول اللہ تو ایک انصاری آدمی نے کہا اللہ کے رسول ان نو یقول انی مسلم یہ قرآن ان حیان کہتا ہے کہ میں مسلمان جب یہ سنا تو دل کا حال تو اللہ جانتا ہے لیکن ہم تو ظاہر کو دیکھنے کے اور ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرنے کے پابند ہیں تو اللہ کے رسول صاحب فرمایا ان نم تم رجالم نیل الا ایمان بے شک تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ہم ان کے ایمان کے سپرد کرتے ہیں کیا مطلب یعنی ہم اس کے ایمان کو معتبر مانتے ہیں جب وہ کہہ رہا ہے اور انہیں میں سے خوراک اتنے حیان بھی ہے تو سے چھوڑ دیے گئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ابو سفیان ہر بھی ہیں تو ان کے جاسوس خوراک میں حیام ہر بھی ہیں تو اس بات کے تحت یہ حدیث لانا یا اس حدیث کے لیے یہ بات باب کی جاسوسی ذمہ قائم کرنا یہ تو مناسب نہیں ہے یہ تو جاسوس ہر بھی ہوئے جاسوس ذمہ کہاں اسی وجہ سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کا باب باندھا ہے باب الحربی اذا دخل دار الاسلام بغیر امانت الحربی دخل دار الاسلام بغیر امانت یہ بات قائم کر کے پھر یہ حدیث لائے اس پر کوئی اس کا پراطن خراب تو ہر بھی تھے پھر جاتوں سے ضلع کے تحت اس حدیث کو کیوں لائے اور قرآن میں حیران کا واقعہ اس قرآن کے تحت ذکر کیا اس کی وجہ یہ ہے اسی حدیث میں یہ بھی ہے وہ کان حالیہ یہ رجول منل انصار وہ انصار میں سے انصار مدینہ میں سے ایک صاحب کے وہ حالی بس اس کی وجہ سے ان کو ضمنی مان لیا گیا اور یہ تعبیر محض ترجمت الباب سے مطابقت کے لیے تاکہ حدیث ترجمت الباب یعنی عنوان کے مطابق ہو جائے کہ عنوان ڈاکٹر سے ضمنی کا ہے تو ان کو بھی ڈاکٹر سے ضمنی اس معنی کر کے مان لیا گیا کہ تھے تو وہ ہر بھی لیکن انصار مدینہ میں سے ایک شخص کے حلیف تھے اس وجہ سے ان کو ضمنی پاؤ ہے دوسری سبھی سلمہ ابن اقوا کہتے ہیں اکل نبی یا صلی اللہ وسلم من المشرقین و فی سفر ہاں۔ یہ رضوئے ہنین کے موقع پر واقع ہے جاتے ہوئے راستے میں یہ واقعہ پیش آیا غزو حمین کے لیے جاتے ہوئے راستے میں یہ واقعہ پیش آیا اسی کا ہے تو سلما ابن اقوا کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک مشرق جاسوس آیا جبکہ آپ ہنین کے سفر پر وہ جا سا اندا اصحابی تو وہ آپ کے صحابہ کے پاس بیٹھا سمن سلنا ادھر ادھر دیکھ کر پھر وہاں سے سرک لیا تو اب سمجھ میں آیا کیا یہ تو جاسوس تھا پہلے ایسے سمجھے کہ عام آدمی دیکھا کچھ لوگ بیٹھے آ کر بیٹھ گیا ہوگا لیکن وہ تھوڑی دیر بیٹھا اور اس نے لشکر کو دیکھا سواریوں وغیرہ پر نظر ڈالی اور اس کے بعد جو ہے لوگ باتوں میں لگے اور چپکے کے سے سرک گیا تو اس طرح اس کو جانے سے شبہ پیدا ہوا یہ تو کوئی جاسوس ہے آیا تھا جائزہ لینے کے لیے لشکر کی تعداد کا اور ان کے سامان کا سمن سن فکال تو ان کا مانا سمجھے تسلو چپکے سے کھسک لینا سرک لینا فکال نبی ساتو اٹ نبی اثر اسے پکڑو پکو اسے قتل کر دو سلمان کہتے ہیں فک آبک اور لوگوں سے پہلے میں اس جاسوس کی طرف چلا فقتل اور میں نے اس کو قتل کر دیا وہ آخر کو سلو اور اس کا ساز و سامان مقتول کا جو ساز و سامان اس کے بدن کے کپڑے ہتھیار وغیرہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو شروع اور میں نے لے لیا یعنی اس کا سامان سب اٹھا لیا لے کر آیا پنف پالانی یا تو نبی علیہ السلام نے اس مقتول کا سلوک سامان ملک کو دے دیا تنقید مجاہد کا مال غنیمت میں جتنا حصہ بیٹھتا ہے امیر اس سے جائے اس کو دے دے تو اس کو تنقید کہتے ہیں رکھوں عمر مجاہد کا مال غنیمت میں جتنا ہر مجاہد کا مال غنیمت میں جتنا حصہ بیٹھتا ہے اگر امیر اب ظاہر بات اس وقت تو امیر حضور صاحب خود تھے اگر امیر جو ہے کسی مجاہد کو اس کے کسی خصوصی کارنامے کی وجہ سے ہمت افزائی کے طور پر مزید دے دے تو وہ مزید دینا تنقید کہلاتا ہے یہ تو روایت مختصر ہوئی آگے مفصل روایت کیا ہے سلمان نے اخوا کہتے ہیں غزو تو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مالیت میں جہاد کیا قبیلے ہوا سے تو جاتے ہوئے راستے میں جس قبیلے سے سابقہ پڑا وہ قبیلہ ہوا ہے کہ سلمان نے اخواہ بیان کرتے ہیں کہ پابائی نما نہ خا تو جس وقت ہم لوگ دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے وہ متنا مساطل اور ہم میں سے اکثر لوگ پیدل تھے ان کے پاس سواری نہیں تھے وہ پینا دا فاتون پین کے پتہ کے ساتھ ضعیف کی جمع ضعیف کی جمع اور ہم میں ہمارے اور ہم میں بہت سے کمزور لوگ بھی تھے یا ضعفت عین کے سکون کے ساتھ اور ہم میں ذوق تھا جمن آنا کہ اچانک ایک آدمی آیا سرخ اونٹ پر سوار ہو کر پل تازہ آتے من حق بل عید بس اس نے نکالا چمڑے کا تسما چمڑے کی پتلی پٹی اسے تسما کہتے رسی کہیے رسی سے کام لیا جاتا ہے اس نے نکالا ایک چمڑے کا تسما اونٹ کی کہیں گاہ سے اونٹ کی کمر کے پاس پھیلا ہوتا ہے اس میں اس طریقے کی ضروری چیزیں رکھ لیتے ہیں نکالا اس نے چمڑے کا تسمہ اونٹ کے کہی گاہ سے فقائیا جب ہی جمع لو اس سے اپنے اونٹ کو باندھا تم جا یا کام القوم پھر وہ بغیر بلائے آیا لوگوں کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ گیا کھانے لگا اب کھانے کے دوران ادھر ادھر چکر مکر دیکھتا بھی رہا پلما رہا رقت و رقت رقتادار تو جب اس نے دیکھا لوگوں کے کمزور حالت کو اور ان کے سواریوں کے کم ہونے کو خارجہ یادی علاج مند تو چلا دوڑتے ہوئے اپنے اونٹ کی طرف اتل اتلو اور اس کو کھولا چما اناخ پھر اسے بٹھایا سوار ہونے کے لیے فقاد علیہ اس کے اوپر بیٹھ گیا ثم آخراجا یا پھر وہ نکلا درا کی کیڑ لگا کر کے اس کو دوڑانے لگا درا پھر وہ نکلا درا حالے کی کیڑ لگا لگا کر اس کو دوڑانے لگا اب سب کے سمجھ میں آ گیا یہ جو ہے جاسوسی کر رہا ہے وہ اتباہ مل اسلم الانا قتل و اور اس کا پیچھا کیا بنو اسلم کے ایک شخص نے ایک کوٹلی پر اس کا پیچھا اس آدمی کا پیچھا کیا بنو اسلم کے ایک آدمی نے اپنی ایک کوٹلی پر یا امسل و ظاہر قوم جو تم لوگوں کے سواریوں میں سب سے اچھی تھی سلمان کہتے ہیں تو آج میں بھی دوڑنے لگا آدھا یادو ادو میں بھی دوڑنے لگا ادرک ترا تی امدا اندا تبہ اب وہ مزہ دار کر رہے ہیں کہ سورج کیا تھی یہ سلما ابن اقوا جو ہے دوڑ میں بہت مشہور تھے ہاں۔ سوار بھی جو ہے ان کے پیچھے رہ جاتا تھا کتنا تیز دوڑتے تھے اب وہ جو سرخ اونٹ والا جاسوس آیا تھا اس کا اونٹ یہاں اور وہ قبیلے اسلم کے جس آدمی نے پیچھا کیا تھا اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر بالکل اس کے قریب پہنچ گئے اس اونٹنی کا سر جو ہے وہ بھاگے ہوئے مشرق کے اونٹ کے سورین کے قریب اور سلمان نے اقوا دوڑتے ہوئے پہنچ گئے کس کے اس بنو اسلم کے اونٹنی کے سورین کے پاس پھر سلمان نے اقوا نے ایک اور جست لگائی چھلان ماری تو پہنچ گئے اس مشرق کے سرخ اونٹ کے سوری ان کے پاس پھر ایک چھلانگ لگائی تو ایک دم آگے نکل گئے اور اونٹ کی نکیل پکڑ لی وہی منظر بیان مرنا ادرک کرے میں اس کے پاس پہنچ گیا دانا ہارے کی ہاں، اس اسلمی شخص کے ناکا کا سر اس مشرق کے جمل احمد کے سوری ان کے پاس تھا اور میں اس شخص کی ناکا کے چوری ان کے پاس کا کو پھر میں آگے بڑھا ہتہ امداد و رپی جمل یہاں تک کہ میں پہنچ گیا جمل احمد کی ان کے پاس سمبا کا دن کو پھر میں نے اصل کو دوسرے تعمیر جمل یہاں تک کہ جمل احمد کی نکیل پکڑ لی وہ آنا اس جمل کو یعنی ایک سو کو بٹھا دیا پلاما والا آروپ بتو تو جب اونٹ نے اپنا اپنا زمین پر رکھا اس طرف کو صحیح تھی میں نے اپنی تلوار میان یہاں سے باہر نکالی فاض راس ہو اور اس کے سر پر ماری پر نظارا وہ اونٹ پر سے گر گیا اکوا تو میں اس کی سواری کو اور اس پر لدے ہوئے سازو سامان کو کھینچتے ہوئے لائے علی رسول اللہ سال سلمنا چاہیے تو میرے سامنے اللہ کے رسول سا وسلم آئے لوگوں کے ساتھ وقات اور پوچھا من قتل رہا اس شخص کو کس نے قتل کیا فقال سلمت اقوا تو لوگوں نے بتلا کہ سلمان میں اقوام پکا پاد فرما لہو فربح اجم ان کے واسطے سلمان یعنی جی، کے واسطے اس مقبول کا سارا و سامان ہے کالا ہاضا لہو بھاشا دیکھیے لڑائی کے دوران کوئی بھی مسلمان مجاہد کسی کافر کو قتل کرے جس وقت لڑائی ہو رہی ہو تو جو کچھ اس کافر مقرول کا ساز و سامان ہے وہ غنیمت کے اندر اکٹھا ہوگا جب تقسیم ہوگا سب کو حصہ ملے گا ہاں لڑائی سے ہٹ کر الگ اگر کسی مسلمان نے کسی کافر کو قتل کیا تو اس صورت میں یہ حکم ہے کہ اس مقتول کافر کا جو کچھ ساز و سامان ہوگا اس قاتل کو ملے گا یہاں بھی یہی صورت ہے نا میدان جنگ میں اگر مسلمان جو ہے لڑائی کے دوران کسی کافر کو قدر کرتا ہے تو اس کافر کا جو بھی ساز و سامان حاصل ہوگا وہ تو غنیمت میں اکٹھا ہوگا جب تقسیم ہوگا سب کو حصہ ملے گا لیکن میدان جنگ سے ہٹ کر کہیں پر اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے من منتقل قتل قطیل پلہ سرو اب رہی ہے بات کہ مقتول کا سرو قاتل کو ہر حال میں ملے گا یا اس وقت جبکہ امام نے پہلے کہہ دیا یہ مطلب کہ من قتل من قتل قتیل پڑھو تو یا من قتل ہوں پڑھو تو اس سب کو جو قتل کرے اس کے لیے اس کا سرپ اس میں اختلاف ہے اس میں اختلاف ہے بعد میں یہ شرط لگائی کہ اگر پہلے سے امیر لشکر نے کسی کافر کی طرف اشارہ کر کے کہا ہو کہ اس کو جو قتل کر دے تو اس کا سارا و سامان اس کے لیے سب کو ملے گا اور اگر پہلے سے نہیں کہا ہے تو نہیں ملے گا جبکہ بعض لوگوں نے اس حکم کو عام رکھا ہے کہ امیر نے پہلے سے کہا ہو یا چاہے نہ کہا ہو میدان جنگ سے ہٹ کر اگر کسی مسلمان نے کسی کافر مہارت کو قتل کیا تو اس مقتول کا ساز و سامان اس مسلم قاتل کو ملے گا آج ہی آج یہاں سبق ہے ایک دو دن اچھا۔ دو دن دن کو کل بدھ ہے پرسوں جمعرات ہے جمعرات کو بھی پڑھو گے